حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے کیے ہوئے شکار کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جو اس کی نوک سے مرے وہ کھا لے اور جو اس کی چوڑائی کے رخ لگنے سے مرے اسے نہ کھا کیونکہ وہ چوٹ سے مرا ہوا جانور ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو چودہ